نیکی کا بدلہ میرا نام اسد اڈوانی ہے اور میں پاکستان کے بڑے صنعتی شہر کراچی کے علاقے کورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں بچپن میں ہی یتیم ہو جانے کی وجہ سے میں نے بہت مشکل زندگی گزاری میرے والدین کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا جب میں صرف سات سال کا تھا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اس لیے ان کے انتقال کے بعد اپنے چچا کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگا میرے والدین کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے چھوٹے سے شہر عمر کوٹ سے تھا میرے والدین بہت محنتی تھے وہ کام کی تلاش میں کراچی منتقل ہو گئے میری ماں ایک اسکول میں آیا کی نوکری کرتی تھی جبکہ میرے والد ایک ہوٹل میں ملازم تھے دو ہزار دس میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی میں ایک کوکنگ آئل فیکٹری میں ملازم تھا ایک دن فیکٹری کے ہال میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آگ لگنے کا ایمرجنسی سائرن سنائی دیا جب میں سیڑھیوں کی طرف لپکا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی سب لوگ چیخو پکار کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ میں اور میرا مالک اکیلے رہ گئے ہیں میرے مالک کھانسی کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے میں نے اسے زور سے پکڑا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی میری اور میرے مالک کی حالت بہت خراب تھی اور میرا مالک بری طرح زخمی ہو چکا تھا ایک ایمبولنس نے ہمیں جلدی سے ہسپتال پہنچا دیا کچھ دنوں میں ہم بہتر محسوس کرنے لگے میرے مالک نے میری بہادری سے متاثر ہو کر مجھے انعام میں ایک بڑی رقم دی اب میں ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا مالک ہوں یہاں کے سندھی کھانے بہت پسند کیے جاتے ہیں جیسا کہ لسی چھاپ چھولا کوکی ساہی بھائی چاول مچھلی سویاں سیرو مال پورو وغیرہ میری فاطمہ نامی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے جو کہ عمر کوٹ سے تعلق رکھتی ہے میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہوں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہماری روایت ہے ہم اپنی روایات اور تہذیب کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ اپنی روایات کو زندہ رکھیں گے